صورت العراف آیت ایک سو انہتر ایک سو ننانوے فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ان نالائکوں کا بیان جو جرائم سے بعض نہیں آتے توبہ استغفار نہیں کرتے مگر یقین رکھتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی ایسے لوگوں کے لیے مغفرت نہیں ہے جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لیں ترجمہ پھر ان کے بعد ان کے ایسے جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بنے وہ اس کتاب کے احکامات کو بیچ کر اور بدل کر اس ادنا زندگی کا مال و متع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں معاف کر دیا جائے گا آیت ایک سو ننانوے خذ الف و بالعرف وأعرض و عرغ ترجمہ عادت اختیار کرو درگزر کی اور نیکی کا حکم دے اور کنارہ کر جاہلوں سے یعنی افو درگزر کی عادت اپنائیے سخت گیری اور تند خوئی سے پرہیز کیجیے لوگوں کے لیے آسانی کیجیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسرو ولا تواسرو آسانی کرو تنگی نہ کرو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وعفو عمن ظلمک جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو بعض صلف فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکارم اخلاق یعنی اعلیٰ ترین اخلاق کی تعلیم فرمائی ہے اور قرآن مجید میں مکارم اخلاق کی تعلیم پر اس سے زیادہ جامع آیت اور کوئی نہیں ہے نمبر ایک معافی آسانی اور درگزر کی عادت نمبر دو اچھے کاموں کا حکم اور دعوت اچھے کام وہ ہوتے ہیں جن کو شریعت قبول کرے اور عقل پسند کرے نمبر تین جاہل لوگوں سے کنارہ کشی یعنی ان کی جہالت کا جواب جہالت سے نہ دیا جائے ان سے بحث نہ کی جائے اور ان کے معاملے میں تحمل سے کام لیا جائے فرمایا سلیم قطع کا و من حرم کا و من غلامک اس سے جوڑو جو تم سے توڑے اس کو دو جو تم سے روکے اور اس کو معاف کرو جو تم پر ظلم کرے